ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنحا کہتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے کے طور و طریق اور عادت و خصلت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے کسی کو نہیں دیکھا وہ کہتی ہیں جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اٹھ کر انہیں بوسا لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تو وہ اٹھ کر آپ کو بوسا لیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو فاطمہ آئیں اور آپ پر جھکیں اور آپ کو بوسا لیا پھر اپنا سر اٹھایا اور رونے لگیں پھر آپ پر جھکیں اور اپنا سر اٹھایا تو ہنسنے لگیں پہلے تو میں یہ خیال کرتی تھی کہ یہ ہم عورتوں میں سب سے زیادہ عقل والی ہیں مگر ان کے ہنسنے پر یہ سمجھی کہ یہ بھی آخر عام عورت ہی ہیں یعنی یہ کون سا موقع ہنسنے کا ہے پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکیں پھر سر اٹھایا تو رونے لگیں پھر جھکیں اور سر اٹھایا تو ہنسنے لگیں تو انہوں نے کہا اگر آپ کی زندگی میں یہ بات بتا دیتی تو میں ایک ایسی عورت ہوتی جو آپ کے راز کو افشا کرنے والی ہوتی بات یہ تھی کہ پہلے آپ نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ اس بیماری میں میں انتقال کر جانے والا ہوں یہ سن کر میں رو پڑی پھر آپ نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ان سے ملوں گی تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بہتر یہ حدیث صحیح ہے